اچھا اب دوسرا الزام یہ زبردست الزام ہے اور بہت مزیدار ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء دیوبند سے اردو سیکھنا بریزوی فرقہ میں یہ اعتراض بھی خاصا مشہور اور وزنی سمجھا جاتا ہے کہ دیوبندیوں کے مقتدر عظیم حضرت مولانا خدیامت سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان علماء دیوبند سے سیکھی ہے اور آپ نے ان کی شاگردی کی ہے اسپیشل اعتراض مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کی بلفظ ہی اصل عبارت پیش کر دیں اس کے بعد پھر اس کی ضروری تشریح کر دیں مولوی عبد صاحب بریدوی نے اپنی کتاب انوار ساتیہ میں مدرسہ دیوبند کے بعض علماء پر علمی سطح سے نیچے اتر کر بلا وجہ اور بے تحقیق تنقید کی تھی کس نے مولوی عبدالسمی نے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ واضح ہو کہ اس جواب پر دہلی کے تین صاحبوں کی مہر ہے کتنے بندوں کی ایک الہی بخش ایک حفیظ اللہ ایک شریف حسین یہ صاحب دہلی میں غیر مقدر ہیں سب ان کو جانتے ہیں ان کا یہ جواب لکھنا کچھ تعجب نہ تھا لیکن اصحاب دیوبند نے بھی اس اصحاب دیوبند بھی اس فتوے میں ان کے تابع ہو گئے مدرسہ دیوبند کے طلبہ اور مدرسین کی پانچ مہریں چند دستخط ایسے ایسے مفتی تو ان میں سے ایک صاحب کی عبارت یہ ہے احاطہ مس جواب و صحیح حسن علی سبحان اللہ عبارت المفتی صاحب کی دیکھنے کے قابل ہے اور فصاحت و بلاغت کے تذکروں میں لگنے کے لائق ہے کیا مطلب ہوا حاض ہی مسئلہ اصل یہ ہونا چاہیے نا تو مولوی عبدالسمی کیا لکھتے ہیں کہ دوبن کے عالم نے کیا لکھا ہے حاضہ مسئلہ اور پھر یہ کہ الجواب و سخی ہن تو اس کے بجائے کیا لکھا ہے جواب و سخی اور آگے کیا لکھا ہے حسن علی احمن تو اس پر یہ وہ اعتراضات کر رہا ہے اور فصاحت و بلاغت کے تذکروں میں لکھنے کے لائق ہے لفظ حاضہ کی تذکیر و تعریف مسئلہ کی تانیس و تنقیر جواب کی تذکیر صحیح کی تانیس پھر مسئلہ بمعنی سوال مبتدا اور جواب صحیح ہو اس کی خبر سوال کی خبر جواب میں کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں انوار البراہین القاطعہ صفحہ نمبر چھبیس اس کی رد میں حضرت مولانا خزم سہارنپوری رحم اللہ فرماتے ہیں عقول حسن علی نام کا کوئی مدرس دیوبند میں نہیں ابتدائے بنائے مدرسہ سے آج تک کی کیفیات موجود ہیں دیکھ لو یعنی جا کر ادار دیکھ لو رجسٹر چیک کرو حسن علی نام کا کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں معلف کو اگر دیوبند کے مدرسہ پر تعان کرنا مقصود ہے تو ایسی طرح تعان کرنا کہ جس کا کچھ ٹھکانا نہ ہو شرم کی بات ہے حق اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان نواز وزنی اسمن پھر خواہ مخواہ حسن علی کو دیوبند کا مدرس یا طالب علم قرار دے کر محض اپنی طرف سے یہ لکھنا کہ کس قدر خلاف امر حق تعالی کے ہے اور جو توہیر مدرسہ کی غرض معلف کی ہے تو ایسے واہی متعین سے کچھ نہیں ہوتا اور مدرسہ کا جو کچھ علم ہے اگر کچھ فہم خدا دار مؤلف کو ہے تو آب دیکھے اس فقیر کے گمان میں یہ آتا ہے کہ مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعلیٰ کی بارگاہ پاک میں بہت ہے کہ صدہ عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلقی کثیر کو ظلمات ظلماتی ضلالت سے نکالا یہی سبب ہے کہ ایک صالح فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی آپ تو عربی ہیں فرمایا جب سے علماء مدرسہ دوبن سے ہمارا معاملہ ہوا ہے ہم کو یہ زبان آ گئی اس میں سیکھنے یا سکھانے کا لفظ نہیں ہے صرف زبان کے آنے کا ذکر ہے اب اس کو بارے میں یہ کہہ دینا کہ خدیر احمد جی کہتا ہے کہ دیوبندیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھائی یہ تہمت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے آگے کہتے ہیں سبحان اللہ اس اس سے رتبہ اس مدرسہ کا معلوم ہوا پر جس کا رتبہ عند اللہ زیادہ ہوگا شیطان ادو مبین اس کی تقریب و توہین میں زیادہ سرگرم ہوگا بس مؤلف حالان کے مدرسے دوبن سے اس کو کوئی گزر نہیں پہنچا اور اس کی دنیا میں مدرسہ نے قدر نہیں ڈالا البتہ اس کے بدعات کے ظلمات کا کاشف ہے لہذا مؤلف کو اس مدرسہ دوبن سے عناد ہے اور اس مدرسہ کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے مگر جس کا خامی حق تعالی ہو اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے الغرض حسن عادی نام کا کوئی مدرس نہیں اور جس حسن عادی کے دستخط ہیں مخواہ اس پر متعین لفظی کرنی بھی دور از دیانت ہے کیونکہ مطبع کی غلطی کا احتمال قوی ہے چنانچہ اس فتوے میں بہت الفاظ غلط موجود ہیں سو حسن زن کرنا اور کاتب یا صاحب مطبع کی غلطی پر حمل کرنا مناسب تھا مگر یہ تو جب ہوتا کہ مؤلف کو حسن زن پر عمل کرنا مد نظر اور اندیشہ آخرت ہوتا اور چونکہ تختیہ معنوی کا تو مؤلف کو سلیقہ و ملکہ نہیں تختیہ لفظی سے تسلی کر دیتا ہے خیر یہ تو سہد ہے لیکن مشکات اور قرآن شریف دہلی کے مد واقع مثلاً مؤلف دیکھ کر اس میں غلطی کاتے ملاحظہ کرے گا تو مبادہ حق تعالی اور جناب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مواخذہ نہ کرنے لگے کیونکہ مؤلف کی عادت تو یہی ٹہری کہ اصل مصنف کو الزام لگاتا ہے کاتب کی خطا پر تو حمد کرتا ہی نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ البراہی صفحہ نمبر چھبیس اور ستائیس یہ سمجھ میں یعنی اعتراض کیا ہوا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ دیوبندیوں سے کس نے اور جواب میں انہوں نے کیا کہا یہ اردو آئی ہے سکھائی یا سیکھی نہیں ہے آنا اور چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کسی سے سیکھنا یا کسی کا سکھانا یہ اور چیز ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں نام نہیں لکھا ایک صالق کا لفظ لکھا ہے بس کہہ ہیں کہ ہم نے پوری عبارت اس لیے نقل کی ہے تاکہ سیاق و سباق کے ساتھ اخبار کی تمام عبارت کو دیکھ لیا جائے اس عبارت میں خود کشیدہ الفاظ بغور دیکھیں جن میں ایک خواب کا ذکر ہے خواب خود قابل تعبیر چیز ہوتی ہے کیونکہ خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت جس کو تعبیر بھی کہتے ہیں پھر ان دونوں میں کبھی مناسبت ظاہری ہوتی ہے اور کبھی خفی جس کو فنی تعبیر کے ماہر ہی جانتے ہیں پھر اس میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کہ معاذ اللہ علماء دیوبند استاد ہیں اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شاگرد ہیں اس عبارت میں اس کی تصریح ہے کہ اردو کی زبان عام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اردو کی زبان عام صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء دیوبند مدرسے دیوبند سے معاملہ ہوتے ہی آ گئی ہے نہ آپ نے ان سے پڑھی ہے اور نہ انہوں نے آپ کو پڑھائی ہے ہمارا ایمان ہے کہ عامر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذہین انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور ایسی ذہین شخصیت کے لیے ایک جماعت سے سابقہ پڑھنے کے ساتھ اگر اس کی زبان اردو بولی آ جائے تو اس میں تعجب اور حیرت کی اور اعتراض کی کیا بات ہے احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہاجرین حفشہ جب مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ حفشی زبان کے بعض بعض کلمات بولے مثلا ثنا ثنا جو حسن حسن کے معنی میں ہے بخاری جن نمبر ایک سو چار سو بتیس اور جن نمبر دو صفحہ تین سو چھیاسٹھ اور ابو داود صفحہ نمبر دو سو دو اور اہل حفشہ کی پوری زبان سے آپ پھر بھی واقف نہ تھے چنانچہ حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ متوفہ سن ترانوے ہجری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان خبش بین رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فیصلہ فقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقولون یقولون قال محمد عبد صالح موارد چار سو ترانوے اور مسند احمد جلد نمبر تین صفحہ ایک سو باون انہیں حفصی لوگ تیر اندازی اور نیزوں سے مشق کرتے وقت عامر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلتے تھے اور ایسے کلام سے گفتگو کرتے تھے جس کو آپ سمجھتے نہیں تھے عامر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں جواب ملا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عامر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل حفشی زبان نہ جانتے تھے جبھی تو پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اسی طرح دیگر زبانیں بھی آپ نہیں جانتے تھے اور نہ یہ آپ کے منصب میں داخل تھا کہ سب بولیاں اور زبانیں جانیں چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحم اللہ متوفع سن بارہ سو جری تحریف فرماتے ہیں و اول کسے کے قرآن برو نازل میشود یعنی متحر انضر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز معانی و لغت اقوام دیگر بلکہ مخارج حروف و لہجہ کلام ہر فریق دانستن فتح عزیزی جن نمبر ایک صفحہ ایک سو بتیس اور سب سے پہلے وہ ذات کہ جس پر قرآن کریم نازل ہوا یعنی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس وہ بھی ہر دوسری قوموں کے معانی اور لغات بلکہ مخارج حروف اور ہر فقہ کے کلام کے لہجوں کو نہیں جانتی تھی اور اس سے قبل بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے تمام اطراف اور سب شہروں جزیروں اور پہاڑوں کی مخلوق کی و ہدایت کی خاطر مبعوث کیے گئے ہیں لیکن آپ کی اولین بیاست عرب کے انسانوں اور جنوں کے لیے تھی اور اہل عرب کی وساطت سے دوسرے لوگوں کے لیے یعنی فارس اور روم وغیرہ اور پھر ان کی وساثت سے سندھ و ہند والوں کی اصلاح کے لیے اور اس طریقے پر کچھ جزائر اور پہاڑوں کی مخلوق کی طرف اس لیے قرآن کریم کے نازل ہونے میں اولاً عرب کی زبان لغت اسلوب کلام اور اعجاز کو ملحوظ رکھا گیا ہے جد نمبر ایک صفحہ ایک سو اکتیس اور ایک سو بتیس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ قومی اور کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا اور کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولنے والا اپنے قوم کی تاکہ ان کو سمجھائے حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ متوفع اکیس سفر تیرہ سو انہتر ہجری اس کی مختصر مگر جامع اور معنخیز تفسیر میں لکھتے ہیں کہ چونکہ طبعی تربیت کے موافق ہر پیغمبر کے اولی مخاطب اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس میں وہ پیغمبر اٹھایا جاتا ہے اس لیے اسی کی قومی زبان پر وہی بھیجی جاتی رہی تاکہ احکام الہیہ کے سمجھنے اور سمجھانے میں پوری سہولت رہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں وہ تمام جن شامل ہیں تاہم جس قوم میں سے آپ اٹھائے گئے اس کی زبان عربی تھی اور تربیت طبعی کے موافق شجوع ہدایت کی یہی صورت مقدر تھی کہ آپ کے اولین مخاطب اور مقدم ترین شاگرد ایسی سہولت اور خوبی سے قرآنی تعلیمات و حقائق کو سمجھیں اور محفوظ کر دیں کہ ان کے ذریعے سے تمام اقوام عالم اور آنے والی نسلیں درجہ بدرجہ قرآنی رنگ میں رنگی جا سکیں چنانچہ ایسا ہی ہوا عربوں نے اپنے نبی کی صحبت میں رہ کر اپنی قومی زبان میں جس سے انہیں بے حد شغف اور آنی علوم پر کافی دسترس پائی پھر وہ مشرق و مغرب میں پھیل پڑے اور وہ مفارس پر چھا گئے اس وقت قدرت نے عجمی قوموں میں ایسا زبردست جوش اور دائع کلام الہی کی معرفت اور زبان عربی میں مہارت حاصل کرنے کا پیدا فرما دیا کہ تھوڑی مدت کے بعد وہ قرآنی علوم کی شرح و تبین میں اپنے معاصر عربوں سے گوئے سبقت لے گئے بلکہ عموماً علوم دینیا و ادبیہ کا مدار تک پرواز کرنے والے آجمیوں پر رہ گیا اس طرح خدا تعالیٰ کی حجت بندوں پر تمام ہوتی رہی اور وقتاً فوقتاً قرآنی ہدایات سے مستفید ہونے کے اسباب فراہم ہوتے رہے للہ تعالیٰ ذالک بہرحال خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قوم عرب سے اٹھائے جانے کی اگر کچھ وجوہ موجود ہیں اور یقیناً تو انہی وجوہ کے نتیجے میں اس سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں اتار کر خدا تعالیٰ نے عالم عرب کی رعایت کیوں کی یہ تفسیر عثمانی صفحہ نمبر تین سو تیس قارئین کرم اس خواب کی نہایت واضح اور روشن تعبیر صرف اس قدر ہے کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرد صادق کو خواب میں یہ بتایا کہ میرا کلام یعنی میری احادیث اس وقت سے اردو زبان میں شائع اور ضائع ہوئی جب سے کداروں دیوبند قائم ہوا اور اس مدرسے علماء نے اپنی تقریر تحریر اور تدریس سے اردو زبان میں اس خدمت کو انجام دیے اس سے قبل آگے چلیں بس